بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ عزیزان آج جنوری انیس سو اڑتر کی بیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الفرقان کی آیت انیس سے ہو رہا ہے two five over one nine آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ درس میں سلسلہ کلام یوں چلا آ رہا تھا کہ جہنم میں لیڈروں اور ان کے متبعین فالوورز کے مکالمات کا ذکر تھا اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ آخرت کی جہنم میں جو ہوگا وہ تو وہاں کی بات ہے اس دنیا کا جہنم وہ ہے کہ غلط معاشرہ کے انجام میں جو تباہی آتی ہے قرآن کریم نے اسے یہاں کے جہنم سے تعبیر کیا ہے اور اگر ان مکالمات کو یہاں کے اس جہنم کے کانٹیکس میں دیکھا جائے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے اس تباہی کے وقت یہ عوام یا فالوور یا متبعین الزام دیتے ہیں اپنے لیڈروں کو کہ ان کی وجہ سے یہ کچھ ہوا اور وہ لیڈر انہیں الزام دیتے ہیں کہ یہ دودھ ہی اس قسم کا زہریلا تھا جس کی وجہ سے اوپر بالائی بھی ایسی ہی آئی غرضے کہ وہ ایک دوسرے کو متعون کرتے رہتے ہیں اور قرآن یہ بات کہتا ہے کہ اس میں نہ تنہا وہ لیڈر اس کے ذمہ دار ہیں نہ تنہا یہ مطلوعین ان کے ذمہ دار ہیں متبعین ان کے ذمہ دار ہیں یہ تو یہ ذمہ داری پورے کے پورے معاشرے کے اوپر عائد ہوتی ہے اس لیے یہ سب اس جہنم کے عذاب میں ماخوذ ہیں اور انہیں تو عذاب یہ بھگتنا ہی پڑے گا اگر یہ پیچھے چلنے والے اس وقت اپنے عقل و ہوش سے کام لیتے اور جذبات کے سیلاب میں نہ بہ جاتے تو ان لیڈروں کے پاس کون سی قوت تھی جس کی بنا پہ یہ آج اس قسم کا جہنم برپا کر سکتے تھے تو بہرحال آخری بات یہ تھی کہ وہ لیڈر ان کے منہ پہ دے باریں گے یہ بات کہ الزام ہم پہ دے رہے ہو قصور تو تمہارا بھی اتنا ہی ہے قرآن کہتا ہے فقط کرزب تقلون نسرم وہ ان عوام یا فالوور سے یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھ لو تمہارے منہ پہ تمہیں یہ جھٹلا لا رہے ہیں تو اس کے بعد اب نہ اس عذاب کا رخ کسی اور طرف مڑ سکتا ہے نہ اس میں کوئی تخفیف ہو سکتی ہے نہ تخصیص ہو سکتی ہے نہ تفریق ہو سکتی ہے وہ تو سارا معاشرہ ہی اس کے اندر پھر مبتلا ہوتا ہے اور آگے یہ اس کی وجہ بیان کی وہ میں یزلم کم نزک عذابن کبیرہ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ نتیجہ ہے ظلم کا جیسا کہ میں اس سے پہلے متعدد بار عرض کر چکا ہوں ہمارے نزدیک تو ظلم کچھ یہ جو بالادست طبقہ ہوتا ہے اسی کی طرف سے ہوتا ہے ظلم یہ جو یہ کمزور طبقہ جو ہے یا عوام جو ہیں انہیں مظلوم کہا جاتا ہے انہیں ظالم کہا جاتا ہے لیکن عربی زبان اور قرآن کریم کے استعمال کی روح سے ظلم کے تو بنیادی معنی ہے کہ جس چیز کو جس مقام پہ ہونا چاہیے اسے وہی رکھا جائے تو اگر بالادس طبقے نے ان عوام کو انسانیت کے مقام سے بھی نیچے رکھا ان کو کموڈیٹیز اور اجناس قرار دیا کہ جہاں جی چاہے جس بھاؤ جی چاہے انہیں بیچ دیا جائے یہاں بکیں یہاں بھیج دیا جائے ایکسپورٹ کرنا ہو وہاں بھیج دیا جائے تو ان کو بھی تو ان کے مقام انسانیت سے نیچے رکھا اور ان عوام نے انہیں اٹھا کر انسانوں کے مقام سے الوحیت کا درجہ دے دیا خدائی مقام ان کو دے دیا ان کے احکام کسی طرح عطایت کرتے رہے جیسے خدا کے احکام کی عطایت کرتے ہیں اور اسی لیے خدا نے پہلے ان کو کہا ہے کہ تم نے ان کو معبود بنا رکھا تھا اپنا حقیقت یہ ہے کہ یہ جو یہ جو ورشپ کا تصور ہمارے ہاں ہے وہ تصور نہیں ہے یہاں تو یہ صورت ہے کہ کس کو کس مقام سے تم اٹھا کے اونچا رکھتے ہو یہ بھی ظلم ہے اس کے مقام سے نیچے رکھتے ہو یہ بھی ظلم ہے اور ان بیلنسڈ معاشرہ غیر متوازن معاشرہ کی بنیادی کا بنیادی نقص یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی چیز یا کوئی انسان اپنے اس مقام پہ نہیں ہوتا جہاں اسے ہونا چاہیے یہ ہے جو ظلم کے معنی ہیں اب دیکھیے یہاں کتنی دلچسپ چیز ہے کہ قرآن ان فالوورز کو عوام کو جنہیں ہم اپنی اصطلاح میں مظلوم کا طبقہ کہتے ہیں وہ انہیں کہتا ہے کہ تم نے بھی تو یہ ظلم کیا تھا کہ انہیں جس مقام پہ ہونا چاہیے تھا اس مقام سے اٹھا کے خدا بندی اختیارات کا مالک بنا دیا جو کچھ یہ کہتے رہے سر جھکا کر اس کو اس کی اس کی عقائد کرتے چلے جائے چلے گئے کبھی پوچھا نہیں یہ کہ یہ جو چیزیں کہہ رہے ہوں ان کے صحیح ہونے کی صنعت کیا ہے کوئی معیار ہونا چاہیے تھا کوئی محک کسوٹی ہونی چاہیے تھی جس پہ تم پرکھ کے ان سے یہ کہتے کہ یہ غلط چیز ہے اس کی عطایت نہیں کی جا سکتی تم نے بھی تو ان کو یہ مقام دے رکھا تھا تو وہ یہ کہا ہے کہ اب جو بھی کسی کو غلط مقام دے گا اس کی بنا پہ جو تباہ کن نتائج نکلیں گے وہ تو اسے بھگتنے پڑیں گے ہماری اصطلاح میں ظالم اور مظلوم کے یہ معنی نہیں ظالم کے یہ معنی کس طرح وہ واضح کر رہا ہے کہ ظلم کہتے کسی اب انہوں نے اعتراض یہ کیا تھا اور جو پہلے آ چکا ہے ابھی چار آئے تھے پہلے وہ کہتے تھے کہ یہ کس قسم کا رسول ہے ہماری طرح کھاتا پیتا ہے بازاروں میں جاتا ہے سودا سلو خریدتا ہے عجیب قسم کا رسول ہے جو رسالت کا دعویٰ کرے جو خدا کا رسول ہو اسے تو عام انسانوں سے الگ تھلگ کوئی مخلوق ہونا چاہیے یہ اعتراض تھا اور یہ تصور ہر مذہب میں ہے کہ وہ اپنے مذہب کے بانی کو و انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے ہوں یا ان لوگوں کے اپنے تجویز کردہ انہیں مقام الوحیت دیتے ہیں وہ ہوتے تو تھے دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہی لیکن وہ جو مریدہ پرانند والی بات ہے نا ان کے مرنے کے بعد ان میں سے ہر ایک کو خدائی اختیارات کا حامل بنا ان کو مافوق الفطرت قسم کی ایک ایک, حیولہ بنا دیتے تھے پیکر بنا دیتے تھے اور قرآن نے یہی آ کر بہت بڑا انقلاب تھا جو قرآن نے برپا کیا اس نے کہا کہ یہ پیغام لانے والا تمہارے جیسا ایک انسان ہے اس کی طرف خدا کی طرف سے یہ پیغام آتا ہے یہ پیغام تم تک پہنچاتا ہے اس پر عمل کر کے دکھاتا ہے یہ اس کا اس کی روش اس کا اسوا تمہارے لیے نمونہ بن ہی صورت میں سکتا ہے کہ یہ تمہارے جیسا انسان ہو اگر یہ فوق الفطرت یا فوق البشر ہو اور وہ کچھ کام کرے تو وہ تمہارے لیے نمونہ کیسے ہو سکتا ہے تم تو ہر قدم پہ یہ کہہ دو گے کہ صاحب اس کا کیا ہے یہ تو عام انسان ٹھہر تھوڑا ہے یہ تو خدا کا رسول ٹھہرا اور ہم تو عامی گناہ گار ٹھہرے صاحب ہم ایسا کیسے کر ہیں یعنی سنت رسول کے اتباع کی اس قدر تاکید بھی اور رسول کو فوق الفطرت اور فوق البشر باندھنا بھی ارے فوق البشر جو ہے اس کی تقلید اس کا اتباع اس کی روش کے مطابق عام انسان عام بشر چل کیسے سکتے ہیں وہ اگر میدان جنگ میں مقابل کی فوج کو جب شکست سوچ لیجئے کہ جب شکست فرض کرو کہ شکست کا مقام آ جائے اور کوئی اربا نہ ہو تو وہ کینکریوں کی ایک مٹھی مارے اور وہ سارے کے سارے اندھے ہو جائیں اور بھاگ جائیں تو سوچئے کہ وہ ہم آپ اور دوسرے انسانوں کے لیے یہ روش رسول کی اسوا کیسے بن سکتی ہے سنت کیسے بن سکتی ہے قابل عقائد قابل اتباع روش کیسے ہو سکتی ہے یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم ایک ایک قدم پہ یہ کہتا چلا جاتا ہے کہ وہ بابا موجزات تم طلب کرتے ہو موجزہ رسول کی زندگی ہے موجزہ اس کا یہ پیغام ہے وہ فوقی بشر نہیں ہو سکتا اسی کی پھر دوبارہ تردید کی مارسل من قبل من من قبل المرسلین اخلاق کہا کہ یہ بات اسی رسول کے ساتھ نہیں جتنے رسول اس سے پہلے آئے تھے ان کی بھی یہی کیفیت تھی وہ بھی عام انسانوں جیسے انسان تھے وہ بھی بازاروں میں چلا پھرا کرتے تھے وہ بھی اسی طرح سے کھایا پیا کرتے تھے اور آگے وہ بات واضح کر دی وجالنا بادہ تم لباد کتنا کہا کہ اگر وہ فوق البشر قسم کے لوگ ہوتے اور قدم قدم پہ ان سے موجودات اور کرامات سرزد ہوتی تو سوال ہی نہ پیدا ہوتا کہ تم سوچ سمجھ کر اپنے اختیار و ارادے سے کوئی ان کی بات مانتے یا ان کا مسئلہ اختیار کرتے وہ تو یہ جو چیز تھی اس سے تو و ہوش جو ہے وہ معروف ہو جاتی ہے لیکن یہ بات کہ عام انسانوں جیسا ایک انسان ہو اور اس کے بعد کہا یہ جائے کہ تم اس کی بات کو پرکھ کر دیکھو کہ وہ سچی ہے یا غلط ہے یا صحیح ہے ماننے کے قابل ہے یا ماننے کے قابل نہیں ہے کہا اصل آزمائش تو انسان کے ایمان کی جہاں پہنچ کر ہوتی کہ کہنے والا عام انسانوں جیسا انسان ہو اور وہ کہے یہ کہ تم یہ نہ مجھ سے کہو کہ میں تمہیں منہ سے آگ نکال کے دکھا دوں دیکھو تم یہ کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ بات کیسی ہے اور کہا یہی وہ چیز ہے جو آزمائش کا باعث ان کے بن جاتی ہے ورنہ اگر کرامت دکھا کے منوانا ہو تو وہ تو کسی کے لیے آزمائش کا بات بنتی نہیں کہا کہ یہ ان کا عام انسانوں جیسا انسان ہونا ہی تو وہ چیز ہے کہ جہاں تمہاری عقل و فکر اور ہوش و تدبر کی آزمائش ہوتی ہے کہ سمجھ سوچ کے بات مانتے ہو یا عقل کے چراغ دل کر کے ماننا چاہتے ہو کسی بات کو وہ کہتا ہے کہ فیس اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے کسی کی بات کو یوں ہی تسلیم کر لیا جائے فیس تو اس سرٹنٹی کا نام ہے اس یقین کا نام ہے جو کنوکشن سے حاصل ہوتی عقل و ہوش کی بنا پر کسی چیز کو قبول کرنے کا نام ایمان ہے قرآن کی روح سے اور اگر رسول فوق البشر ہو اور وہ اس قسم کے موزے دکھا کے تم سے بات منوائے تو وہ پھر عقل و خرب کی روح سے مانی ہوئی بات تو نہیں ہوگی کہا یہ بات ہے کہ رسولوں کو ہم عام انسانوں جیسا انسان ہوتا ہے رسول جس کو وہ بھیجتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اتس تب دے رو بے رون وقان رب کا بسیرا استقامت رکھو اس چیز ان کی مخالفت سے دل برداشتہ مت ہو جاؤ حوصلہ نہ ہارو استقامت سے اپنی بات پہ جمے رہو ان کو یہ باتیں کرنے دو یہ کریں گے یہ کہیں گے ایسی باتیں اس لیے کہ جس قسم کا معاشرہ تم قائم کرنا چاہتے ہو اس میں ان کی مفاد پرستیوں پہ بڑی خاص زد پڑتی ہے دولت مند طبقے کے اوپر بھی اور مدد پرست طبقے کے اوپر بھی اس لیے یہ تو مخالفت کریں گے پنجابی یہ تو تو ڈاؤں گے ان سے دل برداشتہ نہ ہو جائے جیسا میں نے عرض کیا تھا سب سے سخت ترین پتھر جو مخالفت کا آتا ہے وہ استزا کا آتا ہے مذاق اڑانا تمسر اڑانا دلیل کا جواب تو دیا جا سکتا ہے لیکن تمسر اور استحزا تزلیل انسانیت کی یہ تو بڑی بڑا ہی بازارک انداز ہوتا ہے رسول اس میں اس سطح کے اوپر نہیں اتر سکتا وہ تو اخلاق انسانیت کے بلند ترین معیار پر ہوتا ہے لیکن دلیل کا جواب جب مذاق اڑانے اور استحزا کے انداز میں دیا جائے تو بہت ہی حوصلہ فرساتی وہ بات ہوتی ہے وکان ربوں کا بصیرہ کوئی بات نہیں خدا کا قانون مقافات عمل ہر چیز کو دیکھ رہا ہے بس تم حوصلہ نہ ہارو وقال اللہ او نرا ربنا کہا یہ بھی ان کی طرف سے ایک مطالبہ آتا ہے کہ رسول کہتا ہے کہ میری طرف فرشتہ وہی لاتا ہے وہ کہتا ہمارے اوپر فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا اور اگلی بات یہ نرا رب رب بنا بنا ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھ آپ غور کیجئے قرآن نے اس کا جواب جو ہے خالص نفسیاتی طریقے پہ یہ ہے ہی ایک سائیکولوجیکل مرض ہے جو اس قسم کی باتیں کراتی ہیں آپ خود اپنے دل میں محسوس کر لیں گے کہ بات کیا وہ کہتا ہے یعنی اگر یہ کہتا ہے کہ خدا میرے ساتھ یہ بات کر ہمارے ساتھ خدا کیوں نہیں بات کرتا آپ دیکھتے ہیں یہ ہمارے ساتھ خدا کیوں نہیں بات کرتا ہم پہ کیوں نہیں ملائکہ ہے کیا اترتے یعنی خود تکبر نفس ہے نا اس کے اندر یعنی خود بڑا بن رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں یہ بات ہوتی اور قرآن جواب ہی اتنا دیتا ہے لق دس تک بروفی بڑا بنتے ہیں یہ یعنی بات اس کی نہیں یہ کرتے کہ جو کچھ رسول کہتا ہے وہ کیسے ہے وہ سمجھتے ہیں کہ رسول کی بڑائی اس میں ہے کہ یہ کہتا ہے مجھ پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور خدا مجھے پیغام بھیجتا ہے وہ کہتا ہے ہم پہ یہ کچھ کیوں نہیں ہوتا لقد بروفی في انفسهم واتوا وہ اتاؤ کبیرا اور یہی بات ہے جس کی وجہ سے یہ اتنی سرکشی اختیار کیے ہوئے ہیں اگر دل سے اس خیال کو نکال دیں اسی سطح پہ آ جائیں جس سطح پہ رسول کہتا ہے کہ میں ہوں عام بشری سے سطح اور اس کے بعد پھر جو کچھ ان سے کہا جاتا ہے اس سے غور و فکر کریں تو یہ صحیح نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں لیکن جب دل میں یہ تکبر ہو کہ ہے ہم میں سے ہی یہ کل کا ایک چھوکرا اللہ ایک غریب کا لڑکا ایک یتیم کا بچہ ہمارے ساتھ یہاں بکریاں چلایا کرتا تھا آج یہ دعوے ہو رہے ہیں کہ صاحب ہم پہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں خدا ہماری طرف پیغام بھیج رہا ہے ہماری طرف کیوں نہیں بھیج رہا وہ پیغام تو کہا یہ ہے ان کی سرکشی کی وجہ اور انہی کے انداز کے مطابق کہا کہ یہ کہتے ہیں ہم پہ فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے بات ان کے انداز کا ہے یوم لا بشرا یوم یقولون ہجرم معجورا کہا کہ جس دن ان کے تصور کے مطابق کہیں فرشتے نظر آ گئے چیخے مار کے بھاگ جائیں گے یاد رکھیے قرآن کریم نے یہ واضح انداز میں بتا دیا ہے کہ ملائکہ انسانوں کو نظر نہیں آیا کرتے اس لیے کہ وہ ماسوس اور مری پیکر نہیں ہیں چیزیں نہیں ہیں مادی نہیں ہے میٹیریل نہیں عام انسان تو ایک طرف رہا ایک طرف رہے خود نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کبار قرآن کریم میں ہے کہ بدر کے میدان میں جماعت مومنین کے لیے ملائکہ بھی نازل ہوئے تھے اس نے وہی بتا دیا کہ مقصد ان کے ان سے یہ تھا کہ وہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا کرے دعا یہ ایک نفسیاتی کیفیت تھی میں اس وقت اس تشریح میں نہیں جانا چاہتا کہ پھر یہ ملائقہ کا نزول کیسے تھا اور وہ اس قسم کی کیفیت کیسے پیدا ہوتی تھی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کریم نے وہیں یہی واضح کر دیا وہ انزلا جلودن لم تراؤ خدا نے اس قسم کے لشکر نازل کیے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے نو بٹا چھبیس میں بھی ہے نو بٹا چالیس میں بھی ہے دیگر مقامات میں بھی یہ چیز ہے تو گویا ملائکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بار یہاں مخاطب ہیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے نازل کیا تھا انہیں ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ تم انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے تو گویا یہ تو الگ بات ہے کہ ان کی کیفیت پھر کیا ہوتی ہے بات میں یہاں یہ کہہ رہا تھا کہ انہیں دیکھ نہیں کوئی سکتا جب رسول اور اس کے صحابہ کبار جو ہے ان کے متعلق قرآن نے کہہ دیا خدا نے کہہ دیا کہ تم انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے تو تابہ دیگر چہرے سکتے دوسرے انسان کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے تو میں جیسا کہ بتایا کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں وہ پینسٹھ کی جنگ میں افسانے مشہور ہوئے تھے نا کہ وہ سفید گھوڑیوں والے اور سبز اماموں والے وہ آئے ہوئے تھے اور وہاں دیکھا گیا اور راوی کے پل پہ وہ بم لے کے وہ ہوائی جہاز سے بم گرتا تھا ان کی طرف وہ اٹھا کے ان کی طرف پھینک دیتے تھے اور اس جنگ میں اتنے آئے ہوئے تھے اور ہم نے یہاں دیکھا اور فلاں اظہر صاحب سے پوچھا انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں ہاں یہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں جنگ میں مدد کے لیے فرشتے اتر رہے ہیں آسمان سے تو میں کیا یہ رہا تھا اس زمانے میں بھی میں نے یہ لکھا تھا کہ خدا کی طرف سے کوئی تقویب کا سامان اس کی نصرت اس کی رفاقت یہ الگ چیز ہے حق کی خاطر اٹھنے والے کے ساتھ حق کی تائید ہوتی ہے لیکن یہ چیز آسمان سے جو فرشتے اترتے تھے انہیں عام انسان دیکھتے تھے یہ قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے قرآن تو رسول اور اس کے صحابہ سے کہہ رہا ہے کہ جو فرشتے نازل ہوئے تھے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے تو ان کی طرف نازل شدہ فرشتوں کو وہ تو نہیں دیکھ سکتے تھے اور ہم راضی کے کنارے ان فرشتوں کو دیکھ رہے تھے تو یہ افسانے تھے قرآن نے خود کہا ہے کہ یہ ملائکہ کو کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا ان کی کیفیت یہ نہیں ہوتی وہ مادی پیکٹ نہیں ہوتے یہاں یہ کہا ہے کہ جس دن تم کہتے ہو نا کہ ملائکہ ہم پہ کیوں نہیں نازل ہوتے <coughs> ہم کیوں نہیں ان کو دیکھتے کہا کہ تمہارا تصور یہ ہے نا کہ موت کے وقت فرشتے آیا کرتے ہیں تو موت کے وقت جو فرشتے تم سب کہتے ہو آیا کرتے ہیں آج تم یہ خود کہہ رہے ہو کہ ہماری طرف کیوں نہیں آتے ہو جب تمہاری طرف تمہارے تصور کے مطابق آتے ہیں تو اس وقت جان کیوں نکل رہی ہوتی ہے تمہاری <laughs> <laughs> اس وقت تمہاری کیفیت یہ ہے وہ یقول ہجرم معجورا اس وقت تم بھی تمہارے عالم والی بھی یہ کہتی ہے کہ اللہ یہ عزیز یہ موت کے فرشتے کسی وقت کچھ وقت کے لیے تو دور ہو جائیں ہٹ جائیں اس وقت تو تمہاری کیفیت یہ ہے اور آج یہ کہہ رہے ہو کہ صاحب فرشتے ہمارے سامنے کیوں نہیں آتے کسی سوچ کے تو باپ کا یہی اندازہ لگائیے نا کس طرح سے قرآن اس قسم کے جو اولاد کی باتوں کو کاٹتا کیسے وقدمنا الى ما عملوا من عمل ہو حبا منصورا بات بابا فرشتوں کے آنے اور نہ آنے کی نہیں ہے بات تو یہ ہے کہ تم نے کام کس کس قسم کے کیے ہمارے سامنے تمہارے کام ہوتے ہیں اور ہمارے قانون مقافات کی روح سے ان کے نتائج مرتب ہوتے ہیں وہ نتائج ہوتے ہیں جو تمہارے سامنے آتے ہیں اور یہ امال جو تم جیسے لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں ان کی تو کیفیت یہ ہے میں نے عرض کیا تھا نا کہ قرآن نے کئی مقامات میں کہا ہے <clears throat> ان قوموں کے ان افراد کے اعمال کے جنہیں وہ یکسر کافر یا مشرق کہہ کر پکارتا ہے انہیں تو چھوڑیے ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں اپنی دانست میں کہ ہم بڑے اچھے کام نیکی کے کر رہے ہیں اور وہ اپنی دانست میں اپنے ہی تصور کے مطابق اسے نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں اگر قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ خدا کی وہی کے معیار کے مطابق نیکی کے کام نہیں ہے تو ان کا بھی کوئی نیک نتیجہ نہیں نکل سکتا سوال یہ نہیں کہ تم اپنی دانست میں کس کام کو اچھا کام سمجھ رہے ہیں اس طرح تو دنیا کے ہر اہل مذہب سے پوچھیے نہایت دیانتداری سے وہ اپنے ان باطل کے اعتقادات اور مسالت اور اعمال کو بالکل اچھا نیک اور حق سمجھتے ہیں اس میں یہ بات نہیں ہے کہ صاحب وہ بڑا مخلصانہ طور پر اس کو یہ صحیح سمجھتا ہے ٹھگوں کے ہاں یہ یقیناً عقیدہ تھا ان کے ہاں کا کہ وہ گلا گھونٹ کے رہوں کو مسافروں کو مارتے تھے ان کا مال لوٹتے تھے اور اس کے بعد دیوی کے چرنوں میں جا کے پانچواں حصہ پیش کرتے تھے اور یہ وہ شخص تھا اس شادی نہیں ہوتی تھی کسی نوجوان کی جب تک وہ ایسا نہ کرے اور ایسا کرنے والا جو تھا اس کو بہت بڑا مقام حاصل ہوتا تھا اور اس میں کسی منافقت کو دخل نہیں تھا وہ نہایت خلوص دل سے ایسا مانتے تھے ہندو جب گائے کی پوجا کرتا ہے تو وہ کسی کے دکھلاوے کی خاطر نہیں کرتا ہمارے ہاں یہ جتنے قبروں پہ جا جا کے مرادے مانگتے ہیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں کسی کو دکھانے کی خاطر نہیں کرتے ان سے دیکھیے وہ دکھانے والے ٹھیک ہیں ہیں وہ بھی نظر آ جاتے ہیں لیکن عوام جو وہاں جاتے ہیں نہایت خلوص نیت سے وہ جاتے ہیں خلوص نیت تو کسی کے صحیح اور غلط ہونے کا معیار نہیں ہو سکتا غلط اور صحیح ہونے کا معیار تو خدا کی دی ہوئی کسوٹی ہے نیک اور غلط کا معیار تو اس اللہ ہی ہو سکتا اس کے اوپر پرکھ کے دیکھنا چاہیے کہ کوئی عمل کیسا ہے اگر یہ خدا کی دی ہوئی کسوٹی جو ہے اس کے اوپر کوئی عمل عمل خیر یا نیک کام نہیں ثابت ہوتا تو اپنی دانس میں کتنا ہی کوئی کیوں نہ کہے کہ میں تو نہایت نیک نیتی سے ایسا کرتا ہوں یہ نیک نیتی تو ہر جگہ کسی عمل کے نیک ہونے کا معیار یا ثبوت نہیں ہو سکتا نیک نیتی کے متعلق تو یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ sincerity is not always a proof for sanity تو اس لیے قرآن اس کو نہیں مانتا کہ تم اپنی دانش میں کیا سمجھتے کہتا ہے کہ ان کے کام اس نے تو وہاں کہا ہے لا نقیمہ لہم یوم قیامت وزنا ان کے ان کاموں کے لیے جن کو وہ اپنی دانست میں نیک سمجھتے تھے لیکن در حقیقت وہ نیک نہیں تھے ان کے تولنے کے لیے تو میزان کھڑی کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہاں کہا ہے کہ وہ عمل فجعلنا ہو ہگا منصورا بکھرے ہوئے ذرے ذرات بھی اگر کسی ایک جگہ جمع ہوں تو وہ بھی صحرا بن سکتے ہیں کوئی شے اس سے بھی محسوس سامنے آ سکتی ہے لیکن ذرات غبار کی شکل میں اگر بکھرے ہوئے ہوں کیسی عمدہ مثال یہ ہے تو ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی منصور جو یہ حبان تو غبار سمجھ لیجئے منصور کے معنی بکھرے ہوئے بھی ہوتے ہیں لیکن اس میں ایک بڑی لطیف چیز بھی ہے جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ عربی زبان میں عربوں کے ہاں تو عجیب و غریب انداز سے وہ ان چیزوں کو استعمال کرتے تھے ٹھیک ہے یہ نثر جو ہے نون سے رے اس کے عام معنی جو ہے وہ بکھرنے کے ہیں نظم کے مقابلے میں نظم کے معنی پروئی ہوئی چیز اور نثر کے معنی بکھری ہوئی چیز لیکن وہ ایسے کچے پھل جو جھکڑ سے خود بخود گر کے ادھر ادھر بگڑتے تھے ان کو بھی منصور کہتے تھے پکا ہوا پھل تو کام کا پھل ہوتا ہے کچا پھل جو گر کے بگڑ جائے کسی کام نہیں آتا ان امال کو کہ جن کی شکلیں جو ہیں وہ تو پھل جیسی ہیں لیکن ہے وہ کچا ہی پھل اور اس طرح سے بکھر گیا ہوا ہے وہ کسی کام نہیں آتا ایسی عمدہ مثال ہے اس کی بکھرے ہوئے کچے پھل یوں ہی گر گئے ہوئے یوں اب اس میں آپ تنزیل میں مثال میں دیکھیے کہ شکل اس پھل کی پھل جیسی ہوتی ہے کام کسی نہیں آتا حوام منصور ہے لہذا یہ چیز عزیزہ نے من بڑی ضروری ہے یہ نہیں کہ کسی کام کو جسے ہم اپنی دانس میں اچھا سمجھتے ہیں وہ فی الواقعہ اچھا ہو دنیا میں یہ مسئلہ خیر و شر کا گڈ اینڈ ایول کا بڑا اہم مسئلہ ہے یہی دھوکہ کھاتا ہے انسان جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے دنیا کی کثیر آبادی غلط راستوں پہ چلتی ہے اور ان میں کثیر لوگ وہ ہوتے ہیں جو نہایت دیانتداری سے خلوص نیتی سے ایمانداری سے سمجھ لیا کہ یہ اچھا کام ہے یہ بات ہے یونان کے حکما سے لے کر اڑھائی سال سال پہلے سے آج تک یہ فلسفہ ایتھکس کا جو ہے گڈ اینڈ ایون کا آج تک کسی متعین نتیجے کے اوپر یہ فلاسفر نہیں پہنچ سکے کتنی اتنی موٹی کتابیں ان کی ہیں اسی ایشو کے اوپر the theory of good and even متعین طور پر نہیں بتا سکتے کہ یہ گڈ کسے کہتے ہیں ایون ہوتا کیا ہے شر اور خیر میں تمیز کس طرح کی ہے بڑا اہم مسئلہ ہے مذاہب کے معاملے میں میں نے جیسا ابھی عرض کیا ہے کہ عام مذاہب میں آپ دیکھیے نہایت نیک نیتی سے وہ اپنے مسلط کو اپنے امال کو بالکل صحیح برسر حق سمجھتے ہیں قرآن ان کا ابتال کرتا ہے غلط ہوتے ہیں اس لیے قرآن نے آ کے یہ کہا کہ یہ بات انسانوں کے ذہن کی فیصلہ کرنے کی نہیں ہے اس کے لیے آبجیکٹو اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے خارجی ایک معیار ہونا چاہیے جو انسانوں کے ذہنوں کا اور اس کی فکر کا تراش نہ ہو اور ایسا معیار تو جب انسانوں سے باہر خارجی ہے یا آبجیکٹو آپ کہیں گے وہ تو خدا کی طرف سے دیا ہوا ہی ہو سکتا یعنی انسانوں سے اوپر اور یہی چیز ہے جسے وہی کہتے ہیں آبجیکٹو اسٹینڈرڈ ایک خارجی معیار جو کسی انسان کے ذہن کا تراشیدہ نہ ہو وہی کی یہ ضرورت ہے خدا کے ماننے کے معنی صرف یہ ہیں کہ ہم اپنے کاموں کے لیے خیر اور شر کے لیے نیک اور بد کے لیے گڈ اینڈ ایون کے لیے ایک خارجی معیار ہونا چاہیے آبجیکٹو اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے یہ ان کی ٹرم ہے فلاسفرز کی بھی اور سائیکالوجیز کی بھی سبجیکٹو جو خود انسانوں کے ذہن کا تراشیدہ ہو اور آبجیکٹو جو خارج سے ملا ہو یہ جتنی ڈسکشن ان لوگوں نے خود گڈ اینڈ ایبل کی کی ہے تو اس میں آخر میں وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی آبجیکٹو اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے خارجی معیار ہونا چاہیے ورنہ انسانوں کے ذہن کا تراشیدہ یا وضع کردہ یا پیدا کردہ معیار وہ تو ان میں اختلاف ہوتا چلا جائے کبھی ایک نقطے پہ نہیں پہنچ سکے گی فکر انسانی اس باب میں اور یہ ہے مقام جہاں وہی کی ضرورت پڑتی ہے جہاں خدا کے ماننے کی ضرورت پڑتی ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنی اپنی دانست میں جو تم لوگ اچھا کام ثواب کا کام سمجھتے ہو ان میں سے تو وہ کام ہے کہ جو خدا کے میزان میں جب آتے ہیں ان کے لیے یا تو میزانی کھڑی نہیں کی جاتی ہبم منصورہ ہوتے ہیں بکھرے ہوئے ذرے کچے پھل گرے ہوئے جن کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی وہ یہ ہوتے ہیں اس کے مطابق خدا کے پیمانے اور خدا کے معیار کے مطابق پرکھ کے دیکھو اپنے کاموں کو اور یہی چیز ہے عزیزہ نے من مذہب کی دنیا میں جب ہم آتے ہیں وہاں یہ خلوص نیت جسے آپ کہتے ہیں حسن نیت جسے آپ کہتے ہیں بہت بڑے فریب اور دھوکے کا مجھے بن جاتی ہے وہاں تو بلا مون جو ہوتا چلا آ رہا ہے بس اسی کو ہی آپ بیار قرار دیتے ہیں سوال ہوتے چلے آنے کا نہیں ہے غلط بھی تو ہوتا چلا آ رہا ہوتا ہے باقی مذاہب کے ہاں جو آپ کہتے ہیں کہ یہ باطل پرست ہے یہ غلط ہے ان کے ہاں تو آپ سے بھی زیادہ عرصے سے وہ ہوتا چلا آ رہا ہے آپ کا یا ہمارا مذہب اسلام جو ہے یہ دین یہ تو سب سے لیٹسٹ ہے اگر یہی پیمانہ ہو اگر یہی معیار ہو کہ جو ہوتا چلا آ رہا ہے زمانہ قدیم سے متواتر چلا آ رہا ہے تو ان کے ہاں تو یہ معیار آپ کے معیار سے زیادہ لمبے عرصے سے چلا آ رہا ہوتا ہے اس دلیل کے مطابق اس ان کو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ باتر یہ صنعت کوئی نہیں یہ دلیل کوئی نہیں یہ معیار کوئی نہیں معیار صرف خدا کا لیا ہوا معیار ہے ہاں وہ متواتر اطلاف سے چلا آ رہا ہو یا آج کسی کے ذہن کا پیدا کردہ ہو <clears throat> اس میں کوئی فرق نہیں <clears throat> اسے فرق کے دیکھ لیجئے خدا کے کسوٹی کی وہ خدا کی عطا کردہ کسوٹی کے اوپر وہ جو اسے سونا کہہ دے وہ سونا ہے جسے وہ پیتل کہے وہ پیتل ہے معاملہ ختم ہو گیا اس لیے وہ کہتا ہے کہ ان کے عمارت نتیجہ کیا پیدا کریں گے اس کے مقابلے میں پھر وہ آئے اسحادل الجنت یوم خیر مستقرم و احسن و مقیلا اس کے مقابلے میں اہل جنت ہیں یہاں دو لفظ آئے خیر مستقر جن کا مستقر میں نے ابھی خیر اور شر کہا تھا نا وہ یہ کہتا ہے اہل جنت وہ ہیں کہ جن کے امال جن کے کام خدا کی دی ہوئی کسوٹی پر سچے ثابت ہوئے ان کا مستقر خیر ہے جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں نے مان الفاظ تو قرآن نے عربی مبین کے استعمال کیے ہیں لیکن اس کے انتخاب میں بھی یہ اعجاز ہے کہ ایک ایک لفظ کے اندر وہ اتنے اتنے اہم مسائل کو حل کر دیتا ہے جو عام فکر انسانی بڑی بڑی زخیم جلدوں میں بھی محسل نہیں کر پاتے مستقر عام ترجمہ اس کا ہم ٹھکانا کر دیتے ہیں سمجھنے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ آخری منزل آخری مقام مستقر کے یہی معنی ہمارے یہاں لیے جاتے ہیں عام طور پر قرآن تو بہت بڑی حقیقت بیان کر جاتا عزیز آنے میں مستقر کہتے ہیں ایسی چیز جو حرکت میں چلی آ رہی ہے اور کسی مقام پہ آن کے رک جائے یعنی وہ شہ جو شروع سے ہی ایک مقام پہ ٹھہری ہوئی ہو جمی ہوئی ہو پتھر کی طرح اس مکان کو پتھر کی اس کو مستقر نہیں کہتے ہوئے کوئی چیز جو رواں دواں چلی آ رہی ہو پانی چلا آ رہا ہے کسی مقام پہ ٹھہر گیا وہاں تو وہ کہہ گیا اس کو مستقر پانی کا رواں دواں چلی آنے والی چیز جو ہے وہ کہیں آ کے رک جائے ٹھہر جائے وہ ہے مستقر دو لفظ قرآن نے استعمال کیے چھ بٹا ننانوے سکس اوور نائن نائن ولزی انشاکم من نفس واحدۃ فمستقر و مستودع قد فصلنا لقومی یفقہون پہلی بات تو یہ کہ خدا وہ ہے جس نے تمہیں نفس واحدہ سے آگے بڑھایا پیدا کیا نہیں انشا واہ اور اس کے بعد تمہارے لیے مستقر ہے اور ہے کہا کہ یہ بات جو ہے ہے تو بڑی نکھار ابھار کے کی گئی لیکن سمجھ میں ان کے ہی آئے گی جو غور و فکر سے کام میں نفس وعدہ کی بات تو یہاں اس وقت تفصیل میں نہیں جاؤں گا مستقر اور مستعد لفظ دو ہیں عربی زبان کے ہیں مادے ان کا ہمیں پتہ ہے یہ بھی ہے واہ دالین بھی ہے تو پھر یہ اس میں غور و تفکر کیا ہے جس کے لیے بتایا اور یہ تو بڑے گہرے غور و فکر کی بات ہے <clears throat> اور غور و فکر کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ انفوسا اور آفاق میں جوں جوں ہماری نشانیاں بے نقاب ہوتی چلی جائیں گی قرآن کے حق ہونے کے لیے وہ ثبوت اور دلیل بنتی چلی جائے گی تو غور و فکر یہ ہے کہ انفرس آفات آفاق میں یہ جسے وہ خدا نے اپنی نشانیاں کہا ہے کائنات کے اندر جو نظام چل رہا ہے جس انداز سے یہ کائنات چل رہی ہے خود انسانی نفسیات جو سائیکے ہے سائیکالوجی ہے اس میں تغیرات ہو رہے ہیں تو کہتا ہے کہ جوں جوں یہ سمجھ میں آنے شروع ہوں گے تمہارے قرآن کے حقائق بے نقاب ہو کر تمہارے سامنے آ جائیں گے یہ ہے غور و فکر جو وہ کہتا ہے تو مستقر اور مستعدے کے اندر کون سی چیز ہے جس پہ غور و فکر سے یہ بات سمجھ میں آئے گی پہلے تو شاید نہ آ سکتی اگرچہ جی ہمارے ہاں <clears throat> بہت پہلے اس قسم کے مفکر گزرے ہیں جنہوں نے اس پہ غور کیا تھا <clears throat> لیکن ہمارے دور میں یہ بات بڑی واضح ہوئی وہ ہے انسانی تخلیق یا کائنات میں مختلف چیزیں جو جاندار بھی ہیں ان کی تخلیق کا سلسلہ یہ جسے تھیری آف ایولیوشن آپ کہتے نظریہ ارتقا جسے کہتے ہیں عام تصور تو یہی ہے نا اور مذاہب میں سب مذاہب میں یہی تصور پایا جاتا ہے کہ کسی طرح خدا نے ایک بیٹی کا پتلا بنایا آدم بنایا اس میں سے پسلی چیری ہوا پیدا کی اس میں سے انسان آگے پھر وہ ایک جوڑائی کی ضرورت تھی نا پہلی مشکل تو وہی تھی یہ مشکل حل کی آگے یہ چل پڑا سلسلہ باقی یہ چیزیں بھی باہر کائنات کی جتنے یہ جانور مویشی یہ وہ ہیں سارے اسی طرح کی اس طرح سے بنے ہوئے موجود ہیں ذہن انسانی یہی پہنچ سکتا تھا لیکن آج کی تحقیق یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اس طرح سے نہیں زندگی کی ابتدا ایک جرسوما آیات سے ہوئی تھی وہ یونییکٹل سیل اس کو کہتے ہیں یونیلیکٹرل سیل ایک جرسوما ظاہر ہے جس کے اندر یہ دونوں خصوصیات تھی الگ ہو کے نر اور مادہ بننے کی بہرحال ارتقا کی تھیوری یا نظریہ جو ہے اس میں تفصیل میں جانے کا تو یہ وقت نہیں ہے میرے پاس ساری تھیوری ان کی ہے کہ اس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں یہ زندگی کی مختلف فیکٹر جنہیں وہ کہتے ہیں لائف کے یا زندگی کے متعلق سائنس اب تک نہیں بتا سکی کہ ابتدا اس کی ہوئی کس طرح سے بتا ہی نہیں سکے یہی تو وہ چیز ہے کہ جس میں خدائی اختیار آتا ہے زندگی آگے بڑھ کے یہ اس نے مختلف پیکر کیسے اختیار کیے یہ جرسوں میں جو مائک وہ خوردبین سے نظر آتے ہیں اس کے بعد یہ کیلے مکوڑے رینگنے والے دو پاؤں پہ چلنے والے چار پاؤں پہ چلنے والے اس قسم کے جانور یہ گریلا قسم کے چمپنیز وغیرہ ملتے جلتے ہوئے انسان سے شکل و شبہات میں اور پھر انسان تو زندگی مختلف منازل میں سے گزرتی ہوئی اس پیکر انسانی میں آئی اور اس کے لیے ان کی دھیری میں یہ ہے کہ ہر جنس یا ہر سبزی ایک مکان پہ آ کے رکتی ہے وہاں اس کے اندر کچھ تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں تبدیلیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اس درجے سے اس منزل سے جس میں وہ ہے ان سے اگلی منزل میں پہنچنے کے قابل اسے بنا دیتی اور یہ صلاحیتیں اس کو اگلی منزل میں پہنچا دیتی ہے پھر وہاں رکتی ہے ٹھہرتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ انصلاحیتوں لے کے اگلی منزل میں جاتی ہے مستقر کے معنی ہوتے ہیں جیسا میں نے ابھی عرض کیا کوئی رواں دواں چیز کسی منزل میں آ کے ٹھہرے اور مستعودہ کے معنی ہوتے ہیں وہاں سے اسے کسی اور کے حوالے کر دیا جائے یہ وڑا کرنا آپ جانتے ہیں نا <clears throat> وہ دیت کے معنی ہوتا ہے نا کسی کے سپرد کر دینا کسی کے الفاظ دو عیزا نے من اور آپ سمجھے جو اس نے کہا تھا کہ بابا غور و فکر سے بات سمجھ میں آئے گی جو ہم کہہ رہے ہیں یہ بات آج کا سائنٹسٹ وجد میں آ جائے گا دو لفظ جب اس کے سامنے آئیں گے کہ کیا کہہ گیا چودہ سو سال پیش کریے میں نفسن واحد نفسن واحد وہ جو پہلا سیل ہے یونیورسل سیل اس سے زندگی انشا گن زندگی پیدا کی نہیں قرآن کہتا اس سے آگے نشو نما دے کر آگے بڑھایا اس سے اور بڑھنے کی صورت یہ یہ نہیں تھی کہ یک تگلے اگلے پیکر میں یوں پہنچ گیا پھر یوں آ گیا اور پھر یوں آ گیا نہ بڑھتا گیا ایک منزل میں استقرار اس کو ہوا رکا ٹھہرا تو اس کا مستقر بنا مستقل طور پہ ٹھہرنے کا مقام نہیں یاد رکھیے رکنے کا مقام اور اس کے بعد اس مقام کے جو یوں کہ یہ رہنے والے یا اس مقام کے جو دار سے مستعد ہو انہوں نے اس امانت کو آگے کسی کے سپرد کر دی مستقروں مستعدوں مستقر کے یہ مانے تو قرآن نے خود واضح میں نے عرض کیا نا کہ قرآن سمجھنے کا طریقہ یہ عزیز تو لفظ آئے دیکھیے کہ اس کے معنی خود کیا وہ کس طرح وضاحت کرتا ان معنی کی وہ یہ کہتا ہے زمین کے متعلق ہاں یہی ہے ارد و مستکرم کتنا عام بڑا مسئلہ ہے جو حل کر گیا ایک لفظ میں ہمارے یہاں کا یہ یہ مادی نظریہ حیات کبھی نظریہ حیات سیکولر نظریہ حیات وہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے انسانی شکل میں تو زندگی آئی اور یہ اس کا آخری ہے بس یہاں پھر ختم ہو جائے گا یہ موت آئی اور موت کے بعد انسان ختم ہوا بس یہ آخری منزل ہے اس کی آگے کچھ نہیں ہے قرآن کہتا ہے کہ والا تم لکن فل ارد مستقر نہیں بابا آخری منزل نہیں ہے یہ تو مستقر ہے صرف اور مستقر کر کے لیے ابدی طور پہ مستقر ہے الہین نہیں ایک مدت تک کے لیے تو مستقر وہ جائے قرار ہوئی جو ایک مدت تک کے لیے ہوتی ہے فائنل سٹیج نہیں ہوتی آخری ٹھہرنے کا مقام نہیں ہوتا مستقر اور اس سے یہ نظر آیا کہ قرآن کی روح سے نظریہ حیات کہ اس یہ عرضی زندگی آخری مقام نہیں ہے انسانی زندگی کا یہ تو مستقر ہے اس نے آگے چلنا ہے لفظ مستقر یہ بتا رہا ہے <coughs> معاف رکھیے گا اثر ہے میرے گلے پہ آج جو قرآن زور دیتا ہے کہ عربی مبین میں ہم نے اسے نازل کیا بابا عربی مبین کو سمجھنے کی کوشش کیجیے پھر یہ دیکھیے کہ یہ اپنے معنی کس طرح واضح کرتا ہے تو مستقر و لاہین یعنی یہ جو حیات ہے تسلسل حیات آگے جانا زندگی کا ایک لفظ میں وہ یہ بات کہہ گیا اور مستقروں و مستعدوں کے دو لفظ استعمال کیے تو نظریہ ارتقا کی تمام کڑیاں گنا گیا اور ان کے ہاں پھر یہ چیز بھی آئی ہے کہ بعض ایسی نو ہوتی ہے اسپیشیز کو کہتے ہیں نو جس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں وہ بعض ایسی نو ہوتی ہیں ان کو زیادہ عرصہ ٹھہرنا پڑتا ہے بعض ایسی ہوتی ہیں وہ تھوڑے عرصے میں ہی وہ صلاحیت حاصل کر لیتی ہیں اور آگے بڑھ جاتی ہیں یہ بھی ان کے یہاں کی چیز ہے سنیے اصحاب الجنت یوم دن خیر و مستقر و احسن و مقیلا کہتا ہے کہ ان کے لیے مستقر بھی بڑا خیر ہے بہت اچھا ہے ٹھہرنے کی جگہ اور مستقر ہی نہیں یہ مقیل احسن مقیل کیا ہے یہ دوپہر کو جو یوں ہی ذرا سا وہ آدمی وہ کمر سیدھی کرتا ہے نا تھوڑا سا جھونکا جسے کیلوزا کہتے ہیں ذرا سیدھا وہ مستقر سے بہت چھوٹا عرصہ ہوتا ہے استراحت کا اسے مقیل کہا کہا کہ مستقر ان کا خیر ہوگا اور مستقر کی ہاں، بعض میں تو یہ صلاحیت ہوگی کہ بس اتنا ہی ٹھہرنا ہوگا جیسا دوپہر کو ذرا تھوڑا سا ٹھمکا لگا لینا آدمی <laughs> اللہ اللہ عزیز عالمان اور باب فکر و نظر ہی یہ بات سمجھ سکیں گے کہ قرآن کیا کہتا چلا جا رہا ہے ارتقائی منازل گنا رہا ہے منازل کے دو درجے گنا رہا ہے مستقر کہہ کہ اس کی فائنل سٹیج نہیں کہتا جائے قرار کہتا ہے جائے قرار میں یہ کہتا ہے کہ بعض کے لیے تو ذرا زیادہ لمبا عرصہ ہوگا اور بعض تو ایسا ہی ہوگا جیسے یوں ہی دوپہر کو کوئی آدمی ذرا سی آنکھ جھپکنے کے لیے ٹھہر جائے یا رک جائے یا اس طرح کر لے اور اس کے بعد پھر اٹھ کھڑا ہو اور اس کے بعد پھر آگے بڑھے اور آگے بڑھے کیا اس وقت ہوگا یوم تشک کا کچھ سماؤ بل تو تن